حضرت ابو بردہ ہانی روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی متعینہ حدود کے علاوہ کسی جرم میں دس کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو اکانوے